بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کا مالک بن گیا یا کوئی عورت اپنے شوہر کی مالکہ بن گئی دونوں صورتوں کے اندر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا یعنی ایک دوسرے سے ان کو جدا کر دے گا چاہے تو پورا مالک بن جائے یا کسی ایک حصے کا مالک بن جائے مالک بننے کی کئی صورتیں ہیں خرید کے مالک بن جائے یا کسی نے اس کو ہبا کر دیا ہبا کے ذریعے سے وہ مالک بن جائے وہ وراثت میں اس کو مل گئی وراثت کے ذریعے وہ اس کا کیا بن جائے مالک بن جائے یہ آواز تو کلیئر ہے ہاں جی۔, جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ جب کوئی انسان جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے مالک بن جائے یا کوئی عورت اپنے شوہر کی مالکہ بن جائے خواہ پوری مالکہ بنے یا ایک حصے کی مالکہ بن جائے تو اس صورت کے اندر دونوں کے درمیان فرقت اور جدائی ہو جائے گی اور اس کی دلیل مصنف علیہ رحمان نے بیان کر دی تھی کیوں منافات بینل بین الملکین کیونکہ دونوں ملکیتوں کے درمیان منافات دونوں ملکیتیں جمع نہیں ہو سکتی اما ملک یہ کل ہمارا پورا سبق آ گیا تھا میں اس کو پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ وہ ہم گزشتہ سے پیوستہ ہو جائے یعنی کہ مل جائیں جائے ہم مصنف علیہ نے اس بات کی دلیل دی کہ عورت جب مالکہ بن جائے گی تو کیوں تفریق ہوگی کیوں جدائی ہوگی اس کی دلیل مصنف علیہ الرحمان نے یوں دی کہ عورت کے پاس عورت کی دو حیثیتیں ہو جائیں گی ایک حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو عورت مالکہ ہے اور اگر مل کے نکاح کی حیثیت سے دیکھا جائے تو عورت مملوکہ ہے ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے قید ایک آتی ہے قید جس کی وجہ سے عورت مملوکہ ہوتی ہے مملوکہ اور اگر اس ملکیت کو دیکھیں جو ابھی سے حاصل ہوئی اس کی وجہ سے وہ مالکہ ہے ایک ہی شخص ایک وقت کے اندر مالک ہو اور مملوک ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں کے درمیان منافعات ہے دونوں کے درمیان کیا ہے منافعات ہے نہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک سے ایک ہی چیز رہے گی یا مالک ہوگا یا مملوک ہوگا تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرمائے یہ دونوں مل کے جمع نہیں ہو سکتی تھی اس لیے فیصلہ سنایا جائے گا ان دونوں کے درمیان جدائی کا اور باقی رہی شوہر کی بات تو شوہر کی ایک تھوڑی سی باریک سی دلیل تھی جو ہے وہ کافی گہری دلیل تھی شوہر کی مصنف علیہ رحمن یہ دلیل دی کہ دیکھیں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی عورت کا مالک نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ عورت آزاد ہوتی ہے عاقل ہوتی ہے بالغ ہوتی ہے اور جو عورت عاقل بالغ آزاد ہو کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آزاد ہی رہے وہ کسی کی مملوکہ نہ بنے وہ کسی کی مملوکہ نہ بنے لیکن خلاف قیاس لیکن خلاف قیاس نکاح کے ذریعے سے شوہر کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے کس پر بیوی پر عورت پر یہ خلاف قیاس کیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک بن ہی نہیں سکتا وہ آزاد عورت ہے وہ کسی کی وہ مملوکہ نہیں بن سکتی لیکن خلاف قیاس اس کو شریعت مطالعہ نے ملکیت دی ہی لیکن جو چیز اور پھر قاعدہ یہ ہے جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد میں عورت پر ہی بند ہوتی ہے یعنی اس سے آگے تجاوز نہیں کرتی اس سے آگے تجاوز نہیں کرتی تو پتا چلا کہ یہ جو ملکیت شوہر کو نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے ضرورتن ہے کیا ہے ضرورتن ہے اور جب اس نے اس کو خرید لیا اپنی بیوی کو خرید لیا تو اب یہ جو ملکیت اسے حاصل ہوئی یہ ضرورت نہیں ہے بلکہ قوی ملکیت یہ کیا ہے قوی ملکیت ہے تو جب قوی اور ضرورت دونوں کے درمیان جب قوی اور ضرورت کے درمیان ٹکراؤ آتا ہے تو ہمیشہ ترجیح قوی کو دی جاتی ہے ضرورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو لہذا یہی وجہ ہے کہ جب یہ انسان اپنی بیوی کا مالک بنے گا تو اس کی جو ضرورت والی ملکیت تھی ملک نکاح والی وہ ملکیت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس لیے فرمایا مصنف علیہ نے کہ اس اس صورت میں بھی اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گی جدائی واقع ہو جائے گی تو یہ کل کا مسئلہ تھا یہ تھوڑی گہری بات تھی اس لیے میں نے بتلا دی <coughs> آگے فرما رہے وشترا سمت اللہ کہا یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا اب اگلا مسئلہ سمجھے اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو خرید لیا اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو خرید لیا سمت اللہ کہا پھر اپنی بیوی کو تلاش بھی دے دی خرید لیا یہ آپ خریدنے والا مسئلہ پیچھے پڑ چکی ہیں کہ جیسے ہی خریدا تو جیسے ہی مالک بنا کیا ہو جائے گی فرقت ہو جائے گی مل کے نکاح ختم ہو جائے گا نکاح ختم ہو جائے گا یہ آپ مسئلہ پڑھ چکی ہیں اب وہ اگر مسئلہ آپ کے ذہن میں موجود ہے تو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہے مروش طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو خرید لیا سمت اللہ کہا پھر اسے طلاق دے دی تو لم یا ان فرمایا مصنف الرحمان کوئی کسی قسم کی طلاق واقع نہیں ہوگی کوئی چیز بھی واقع نہیں ہوگی یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں طلاق یستدعی کیونکہ طلاق تقاضا کرتی ہے اس بات کا کس بات کا نکاح ہے نکاح کے قیام کا طلاق تقاضا کرتی ہے کہ بھائی نکاح تو قائم ہو نکاح قائم ہوگا تو طلاق ہوگی نا جبکہ یہاں پر جیسے ہی اس شوہر نے اپنی بیوی کو خریدا تھا نکاح تو ختم ہو گیا تھا نکاح ختم ہو گیا تو طلاق کس بات کی طلاق تو بیکار ہو گئی طلاق تو تقاضا کرتی ہے کہ نکاح نکاح قائم ہو اور یہاں نکاح قائم ہی نہیں رہا جیسے ہی خریدا بات سمجھ آ گئی ولا بقا الحم منافی فرما رہے مصنف الرحمٰ نکاح کے لیے تو کوئی بقا ہی نہیں رہی کیوں منافی کیونکہ اس کا منافی چیز پائی جا رہی اس کی منافی چیزیں پائی جا رہی وہ ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں وہ کیا ملکیت تھی ولا بقا الحم المنافی اس کے منافی کے ساتھ نکاح کو کسی قسم کی بقا حاصل نہیں کیوں لا من وجہ میں وجہ بھی باقی نہیں ولا من کل وجہ اور کل من کل وج بھی باقی نہیں من کل وج بھی نکاح باقی نہیں رہا من وج بھی نکاح باقی نہیں رہا اب اس کو سمجھے من وج اور من کل وج من وج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے اور وہ مرحلہ کہلاتا ہے عدت وہ مرحلہ کہلاتا ہے عدت لیکن اس والی صورت کے اندر پر انسان اپنی بیوی کا مالک بن گیا تو یہاں پر کسی قسم کی اس عورت کے اوپر عدت نہیں آتی اس عورت کے اوپر عدت نہیں آتی تو وہاں میوجھ دیکھیں نا عدت کے اندر جب کوئی عورت ہوتی ہے تو وہاں میوج کچھ نہ کچھ نکاح باقی رہتا ہے کچھ نہ کچھ نکاح باقی رہتا ہے تو یہ فرما رہے لام وجہ یہاں عدت ہی نہیں آئے گی جب عدت نہیں آئے گی تو من وجہن بھی نکاح باقی نہیں رہا اور من کل وجہ بھی باقی نہیں رہا من کل وجہ اس لیے نہیں رہا جیسے ہی مالک بنا وہ نکاح ختم ہو گیا تھا نکاح ظاہر ہو گیا نکاح والی ملکیت ختم ہو گئی تو من کل وجہ بھی نکاح باقی نہیں اور من وجہ بھی نکاح باقی نہیں کہ عدت میں بھی نہیں گئی عدت بھی عورت کے اوپر نہیں آئے گی تو یہ فرما رہے تو اس لیے یہاں تو نکاح باقی نہیں جب نکاح میں وج بھی باقی نہیں من کلی وج بھی باقی نہیں تو طلاق کس چیز پر واقع ہوگی طلاق تو تقاضا کرتی ہے کیا میں نکاح کا تو نکاح تو ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے قزا اسی طرح مصنف علیہ فرما رہے ہیں دوسرا مسئلہ ہے وہ قزا ازا ملکت ہو اسی طرح اگر عورت شوہر کی مالک ہو گئی اور شخص من ہو یا اس کے کسی حصے کی مالکہ بن گئی تو فرمایا لا یقاؤ طلاق اور اس کے بعد جب یعنی کہ بیوی بالکل یہی مسئلہ ہے جب بیوی اپنے شوہر کی مالکہ بنی تو اب شوہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی یعنی کہ جب وہ مالک بنی اس کے بعد طلاق دیں اس کے بعد اگر شوہر طلاق دے تو لا یقا طلاق کو طلاق واقع نہیں ہوگی جس طرح کی پہلی صورت میں نہیں ہوئی لما اللہ من المنافات کیوں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کے درمیان کیا ہے منافعات ہے طلاق اور اس کے درمیان کیا ہے منافعات ہے کیونکہ طلاق تو تقاضا کرتی ہے کیا میں نکاح کا اور نکاح باقی رہتا ہی نہیں دونوں صورتوں میں نہیں رہتا ہم اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں چاہے شوہر مالک بن جائے چاہے بیوی مالکہ بن جائے دونوں صورتوں کے اندر طلاق جو ہے نکاح جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہ یقاؤ دوسری صورت کے اندر جب کہ عورت مالکہ بن گئی اپنے شوہر کی اس صورت کے اندر امام محمد رحم اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ یقاؤ طلاق واقع ہو جائے گی طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی کیوں فرمایا کہ پہلی اور دوسری صورت میں فرق ہے پہلی اور دوسری صورت میں کیا ہے فرق ہے واجب وَاجِبَةٌ دوسری صورت میں جب مالکہ بنی ہے عورت جب مالکہ بنی ہے کون عورت اپنے شوہر کی تو اس صورت کے اندر عدت واجب ہوگی جب عدت واجب ہوگی تو کیا ہے کہ میو وج میو وج نکاح بھی باقی رہے گا اور میو وج جب نکاح باقی رہے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ نکاح کا قیام موجود ہے کیونکہ نکاح کا قیام موجود یہ امام محمد رحم اللہ کی دلیل ہے بخلاف الفصل الاولی بخلاف پہلی صورت کے کہ وہاں پر بالکل ہی نکاح باقی نہیں رہا تھا کیونکہ وہاں عدت نہیں آ رہی کیونکہ وہاں پر عدت نہیں آ رہی لہو لا عدت ہنالی کا کیونکہ وہاں عدت ہی نہیں تھی حتی یہاں تک کہ حل لہو اس صورت میں عدت تھی ہی نہیں جب شوہر مالک بن گیا اپنی اور اپنی بیوی کا اس صورت میں عدت ہی نہیں تھی یہاں تک کہ شوہر کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہے قال اللہ اب اگلا ایک اور مسئلہ آ گیا وَإِن قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اس حال میں کہ اس کی بیوی کسی دوسرے انسان کی باندھی ہے کسی دوسرے آدمی کی کیا ہے باندھی ہے کیا کہا اپنی بیوی سے ایسی بیوی تھی کہ جو باندھی تھی کسی دوسرے شخص کی کیا کہا انتی تالکن سنتینی کہ تجھے دو طلاقیں ہیں ما اتقی مولا کی, کی کب کہ جب تیرا مولا تجھے آزاد کرے تو تجھے اس کے ساتھ ہی دو طلاقیں سنتینی ما کی آپ دیکھیں میں پیچھے ایک ہم نے پیچھے ایک نا قاعدہ بیان کیا تھا ماں کے بارے میں اگر وہ آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے تو یہ مسئلہ سمجھنا بھی کافی آسان ہو جائے گا قاعدہ کیا تھا چلو میں دوہرا دیتا ہوں قاعدہ یہ تھا کہ ماں کے بعد جب مستر کا ذکر ہو تو ماں بادو کے معنی میں ہوتا ہے یہ قاعدہ پڑھا تھا نا ہم نے کہ جب ماں کے بعد مستر کا ذکر آئے تو ماں کس کے معنی میں ہوتا ہے بعد کے معنی میں ہوتا ہے تو اب دیکھیں یہ وہ قاعدہ اگر ذہن میں ہوگا تو یہ بات سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی تو فرمایا کہ انتی سنتینی ما انتقالی دیکھیں دیکھے مسر ہے کیا ہے مسر میں ابھی سے یعنی کہ یہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے یہ بات آئے گی ویسے انشاءاللہ بھی ابھی تھوڑی آگے جا کے اس پر مصنف علیہ رحمہ خود بحث بھی کریں گے لیکن میں وہ یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کو وہ قاعدہ آپ کے وہ قاعدہ ذہن میں رہے کیا فرما رہے انتی ما مولا کی کی کہ تجھے دو طلاقیں ہیں جب تجھے دو طلاقیں ہیں تیرے مولا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ میں ساتھ نہیں کرتا میں بعد ہی ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ بعد کے معنی میں تیرے تجھے دو طلاقیں ہیں تیرے مولا کے تجھے آزاد کرنے کے بعد تیرے مولا کے تجھے آزاد کرنے کے بعد آتا مولا ہوا یہ کہ اس کے مولا نے اس عورت کو اس لونڈی کو آزاد کر دیا آزاد کر دیا تو فرمایا یہ آپ مسئلہ جان آپ کو علم میں یہ بات ہوگی کہ لونڈی کے حق میں کل جو طلاقوں کی تعداد ہے وہ دو ہے جبکہ آزاد عورت کے حق میں کل طلاق تین ہیں یہ آپ کو شاید اس بات کا علم ہو جی علم ہے اس بات کا کہ لونڈی کے حق میں جو کل تعداد ہے طلاقوں کی وہ کتنی ہے دو اور شوہر کے حق میں جو ہے آزاد عورت کے حق میں کل طلاقوں کی تعداد کتنی ہے تین تو یہاں پر دیکھیں بظاہر تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ جب اس نے کہا کہ تیرا مولا جب تجھے آزاد کر دے اس کے بعد تجھے دو طلاقیں ہیں تو دو طلاقیں تو اس کے حق میں کل تھی تو مغلزہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں مصنف اللہ رحمہ فرما رہے ملک کا زوج الرجع شوہر شوہر مالک ہوگا رجوع کرنے کا اس کے بعد بھی شوہر مالک ہوگا رجوع کرنے کا کیوں لأنه علقت تطلیق بالعتاق او الاتق کیونکہ اس نے طلاق دینے کو معلق کیا تھا طلاق دینے کو معلق کیا تھا بالعتاقی آزاد کرنے اول عطقی یا آزاد ہونے کے ساتھ آزاد کرنے یا آزاد ہونے کے ساتھ کیوں کیونکہ لأن اللفظ ینتظی مہما کیونکہ لفظ اعتاق اور عطق دونوں کو شامل ہے کیونکہ لفظ اور عتق دونوں کو شامل ہے اس بحث کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو ہے نا تالیخ کسے کہتے ہیں تعلیق تعلیق سمجھیں شرط سمجھیں یہ دو تین چیزیں آپ سمجھیں اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن یہ مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا سب سے پہلے آپ تعلیق کے معنی سمجھیں تعلیق ٹھیک تالیخ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کرنا تعلیق کسے کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کرنا جس چیز کو معلق کیا گیا ہے جس چیز کو معلق کیا گیا ہے وہ کہلاتی ہے مشروط وہ کہلاتی ہے مشروط اور جس چیز پر معلق کیا گیا ہے وہ کہلاتی ہے شرط وہ کیا کہلاتی ہے شرط اچھی طرح سمجھے تعلیق کسے کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کرنا ایک چیز کو دوسری چیز پر کیا کرنا معلق کرنا جس چیز کو معلق کیا گیا ہے وہ کہلاتے ہیں مشروط وہ چیز کیا کہلاتی ہے مشروط اور جس چیز پر معلق کیا گیا ہے وہ کہلاتی ہے شرط وہ کیا کہلاتی ہے شرط یہ سب سے پہلے آپ سمجھیں تعلیم کی تعریف اب اس کے بعد شرط کی تعریف مصنف خود اس کے بعد والی عبارت میں کر رہے شرط کیا ہے کہ شرط کی تعریف کیا ہے شرط کہتے ہیں کہ جو بالفعل معدوم ہو یعنی کہ ابھی وہ موجود نہ ہو شرط کسے کہتے ہیں کہ ابھی وہ موجود نہ ہو لیکن اس کے موجود ہونے کا امکان ہو اس کے وجود میں آنے کا امکان ابھی فی الحال وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے وجود میں آنے کا امکان موجود ہے یعنی اس کے وجود میں آنے کا امکان ضرور ہے کہ وہ وجود میں آ سکتی ہے اسے کہتے ہیں شر اسے کیا کہتے ہیں شر تو اسے کہتے ہیں کہ جو فی الحال موجود نہیں ہے لیکن اس کے وجود میں آنے کا امکان ہے اور حکم اس کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے اسم اور حکم اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جب وہ وجود میں آئے گی تو حکم اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا اس کے متعلق ہو سکتا ہے یہ کہلاتی کہلاتی ہے ہے شرط شرط یہ یہ کیا اگر آگے نہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ تعلیق جو ہوتی ہے یعنی کہ مولک کرنا جو ہوتا ہے وہ طلاق مولک نہیں ہوتی بلکہ تطلیق مولک ہوتی کیا ہمیشہ طلاق مولک نہیں ہوتی بلکہ کیا مولک ہوتی ہے تطلیق طلاق دینا خود طلاق نہیں یہ یاد رکھیں دوسری چیز کیا ہے پہلی بات آگی تعلیق کی تعریف ایک چیز اس کے اندر شرط ہوتی ہے دوسری مشروط ہوتی ہے پھر شرط کا حکم آ گیا شرط کسے کہتے ہیں شرط اسے کہتے ہیں کہ جو افیل وقت موجود نہیں لیکن اس کے وجود میں آنے کا امکان ہو اور حکم کا تعلق اس کے ساتھ ہو حکم کا تعلق اس کے ساتھ ہو جب وہ وجود میں آئے تو حکم کا تعلق اس کے ساتھ ہو شرط کے ساتھ ہو ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ سمجھیں کہ تعلیق جب ہم طلاق کو جب معلق کرتے ہیں نا طلاق کو تو وہاں پر طلاق معلق نہیں ہوتی بلکہ تطلیق طلاق کا دینا معلق ہوتا ہے کیوں کیونکہ طلاق دینا انسان کے بس میں ہے طلاق دینا یہ تو انسان کے بس میں ہے بندے کے بس کی بات ہے باقی جو خود طلاق ہے جو طلاق کی ذات ہے وہ تو شریعت کا ایک حکم ہے وہ انسان کے بس میں نہیں وہ انسان کے بس میں نہیں انسان کے بس میں تو صرف طلاق دینا ہے تطلیق ہے خود جو طلاق ہے وہ انسان کے بس میں نہیں وہ شریعت کا ایک حکم وہ شریعت کا کیا ہے ایک حکم ہے تو لہذا جب بھی طلاق کو معلق کیا جائے گا تو در اصل وہاں پر تطلیق کو معلق کیا جائے گا جب بھی طلاق کو معلق کیا جائے گا تو در اصل وہاں پر تطلیق کو معلق کیا جائے گا یہ دو قاعدے ہمارے سامنے آ دو قاعدے ہمارے سامنے گئے تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ تعلیق جب کریں گے اعتاق یا اتک پر تعلیق دونوں میں سے کسی بھی معنی پر شامل ہے جب یعنی کہ اتک کہا تو وہ اتک اور اعتاق آزاد کرنا اور آزاد ہونا دونوں کو شامل ہے اب جب یہ باتیں آپ نے سمجھ لی اب آئیں ہم اپنے اصل مسئلے کی طرف کیا فرما رہے ملک زوج الرجع شوہر مالک ہے کس کا رجوع کا اب دیکھیں اب سمجھنا اب کیا کہہ رہے ہیں کیوں کے انہو اللہ کا تتلی کا بلو کی کیونکہ یہاں پر شوہر نے کس چیز کو معلق کیا ہے تطلیق کو طلاق دینے کو خود طلاق کو جب کیا تو گویا کہ طلاق دینے کو معلّت کیا ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ ابھی بتلایا ابھی جو دو قاعدے بیان کیے ان میں ایک قاعدہ یہ تھا کہ جو طلاق ہے وہ انسان کے بس میں نہیں بلکہ تطلیق طلاق دینا بس میں ہے باقی جو خود طلاق ہے وہ شریعت کا ایک حکم ہے وہ انسان کے بس میں نہیں لہذا جب انسان طلاق کو معلق کرتا گویا کہ وہ تطلیق کو معلق کر رہا ہے طلاق دینے کو تو اللہ اللہ کا تطلیق ابل اب کیونکہ اس نے طلاق کے دینے کو معلق کیا ہے اعتاق آزاد کرنے کے ساتھ اویل عق یا آزاد ہونے کے ساتھ کیوں لأن لفظ کیونکہ عق کا لفظ جو ہے ین تنظیم اعتاق اور عق دونوں کو شامل ہے وہ شرط اب شرط کی تعریف کر رہے ہیں دیکھیں یہ میں نے پہلے بتلا دی اب یہ یہاں مصنف الرحمہ خود فرما رہے ہیں وہ شرط شرط کیا چیز ہوتی ہے جی ما یقون معدومن خطر الوجودی ما یقون معدومن جو معدوم ہو جو ابھی موجود نہ ہو لیکن اللہ خطر الوجودی لیکن اس شرط اس شرط پر کہ اس کی وجود کا بھی احتمال ہو اس کے وجود کا بھی کیا ہو احتمال یعنی اس کا وجود ممکن ہو ٹھیک ولی الحکم تعلق بھی اور حکم کے لیے اس کے ساتھ ایک تعلق ہو گہرا تعلق ہو حکم اسی کے ساتھ اسی کے متعلق ہو یہ تین چیزیں میں نے پہلے بتلا دی مزکور بحاظ ہی صفات اور عطق کو اسی صفت کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے والمعلق تتلی تطلیق معلی کو بھی تطلیق اور عطق کے ساتھ طلاق دینے کو تعلیقات یسیر تصرف تتلیقا کیونکہ تعلیقات معلق کرنے میں معلق کرنے میں یسیر التصرف وہ جو طلاق ہے وہ کیا ہے وہ بدل جاتی ہے تطلیق کے ساتھ ان دا شرط شرط کے وقت ان دنا ہمارے نزدیک ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب شرط پائی جائے گی تو طلاق اس وقت طلاق کے اندر تصرف ہوگا اور اس وقت اس وقت وہ طلاق دینا اس وقت وجود میں آئے گی اس وقت کیا ہے وجود میں آئے گی اب اس کو میں چند ایک الفاظ میں آپ کو سمجھا یہ کافی یعنی کہ باریک بحث ہے بہت باریک میں آپ کو موٹی موٹی دیکھیں جب اس نے یہ کہا تھا جب اس نے یوں کہا تھا کہ تجھے طلاق ہے کب تجھے دو طلاقیں ہیں اس وقت کہ جب تیرا آقا تجھے آزاد کر دے تو یہاں پر اس نے طلاق طلاق دینے کو طلاق دینے کو یہ طلاق جو تھی یہ کیا تھی مشروط طلاق دینا کیا ہے مشروط طلاق دینا تتلی کیا ہے مشروط اور شرط کیا ہے آزادی شرط ہے اور طلاق دینا مشروط ہے یہ اچھی طرح اب میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو پہلے اس کا خلاصہ سمجھا دوں دیکھیں تتلیق طلاق دینا یہ کیا ہے مشروط ہے اتق اور اعتاد آزاد کرنا یا آزاد ہونا یہ شرط ہے لہذا قاعدہ یہ ہے کہ جب شرط پائی جائے گی اس کے بعد مشروط آئے گا جب شرط پائی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا مشروط آئے گا تو سب سے پہلے شرط پائی گئی آزاد کرنا یا آزاد ہونا سب سے پہلے عورت آزاد ہوئی سب سے پہلے عورت کیا ہوئی آزاد ہوئی یا آزاد کر دی سب سے پہلے عورت کیا ہوگی شرط پائے گی آزاد ہونا وہ آزاد ہوگی اس کے بعد طلاق دینا یہ جو شرط جو مشروط تھا وہ اس کے اوپر آیا جب شرط پائی گئی تو مشروط پھر وجود میں آئے گا تو سب سے پہلے جب وہ آزاد ہوئی آزاد ہو گئی طلاق کی ملاقات اس عورت سے اس حالت میں ہوئی ہے کہ جب وہ عورت آزاد تھی اور آزاد عورت کے حق میں کل طلاقیں کتنی ہیں تین آزاد عورت کے حق میں کل طلاقیں کتنی ہیں تین تو یہاں پر جو وجود میں آئی وہ کتنی آئی دو تو ایک طلاق اب بھی واقعی ہے ایک طلاق کیا ہے اب بھی باقی ہے یہی وجہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے شوہر اب بھی رجوع کر سکتا ہے شوہر اب بھی رجوع کر سکتا ہے اب بات سمجھ میں آ رہی یہ میں نے یعنی کہ بالکل خلاصہ اس کا ذکر کر دیا پوری بحث کا اب یہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کیوں یعنی تعلیقاتی کیونکہ کے کے اندر یعنی معلق کرنے میں یسیر التصرف تصرف وجود میں جو آتا ہے وہ کیا ہے طلاق دینا یہ پایا جائے گا کب ان دا شرطی جب شرط وجود میں آئے گی ان دنا ہمارے نزدیک آناف کے نزدیک آناف کے نزدیک یہ کب وجود میں آئے گا جب شرط پائی جائے گی جب شرط پائی جائے گی امام شافی رحم اللہ کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بس بالکل تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں جیسے ہی اس نے تکلم کیا نا زبان سے اس نے الفاظ بولے تو اسی وقت اسی وقت حکم پایا گیا یعنی اسی وقت طلاق ہو جائے گی لیکن یہ حکم اسی وقت آ جائے گا باقی جو ہے نا جب شرط پائی جائے گی وجود میں اس وقت آئے گا حکم پایا جائے گا لیکن وجود حکم کا کب آئے گا جب شرط وجود میں آئے گی باقی حکم آ گیا یہی موشا ہمارے نزدیک حکم بھی اس وقت آئے گا جب شرط پائی جائے گی جب شرط پائی جائے گی اس کے بعد حکم آئے گا یہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے وہی زاکان تتلیق و معلق کب اور جب تتلیق طلاق دینا مولک ہے مولک تھا احتاق اور اتک کے ساتھ جب طلاق دینا مولک تھا کس کے ساتھ آزاد کرنے یا آزادی کے ساتھ تو یو جد بادہ تو یہ طلاق دینا پایا گیا بادہ آزاد ہونے کے بعد آزاد ہونے کے بعد وہی بات کر رہے سمت طلاق پھر طلاق یو جد باد تطلیق پھر طلاق پائی گئی طلاق دینے کے بعد کیونکہ تطلیق کا مطلب ہوتا ہے طلاق دینا جب طلاق دینا جب طلاق دینا وجود میں اس کے بعد طلاق وجود میں سمت طلاقوں پھر طلاق پائی گئی بعد طلاق دینے کے بعد تو فیقون طلاق انلقی بس لہذا طلاق وہ متاخر ہو گئی وہ بعد میں آئی یا متاثر ہو گئی کس سے آزادی سے فیوسا پس اس طلاق نے عورت سے ملاقات کی تھی اس حال میں کہ وہی حرا اس حال میں کہ وہ عورت آزاد تھی اس حال میں وہ عورت کیا تھی آزاد تھی تو فلا فلاطن غلیزن بس یہ حرمت غلیزہ نہیں ہوگی یہ عورت نہیں حرام ہوئی حرمت غلیزہ کے طور پر یہ کیا یہ طلاق حرام کرنے والی نہیں ہے حرمت غلیزہ کے طور پر ٹھیک کس کے ساتھ بسنٹین دو کے ساتھ اب کہہ رہے بقی شعین ایک چیز اب باقی رہ گئی ایک چیز کیا رہ گئی باقی رہ گئی وہ ہوا ان کلیمتم مہا اور وہ ہے کلیما ماہ وہ ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ جی ما تو آتا ہے اتصال کے لیے ما کس کے لیے آتا ہے اتصال کے لیے تو جب اتصال کے لیے آتا ہے تو یہاں پر طلاق کو ملا ہوا ہونا چاہیے آزادی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں آئی ہے تو اس کا جواب ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے کہ ماں جس طرح اتصال کے لیے آتا ہے اسی طرح تاخیر کے لیے بھی آتا ہے یعنی کہ بعد کے لیے بھی آتا ہے اور اس کے لیے شرط ہم نے پہلے پڑھ چکی تھی کہ جب ماہ کے بعد مستر ہو تو وہاں ماں بادو کے معنی میں ہوتا ہے وہی دلیل اب مصنف علیہ رحمٰ یہاں پر دے رہے وہ ان بس کہتے ایک چیز باقی رہے گی وہ ہے ماں کا کلیمہ کیوں کہ ان کلیمہ تمال قرآن کیونکہ بے شک ماں کا کلیمہ یہ تو اتصال کے لیے قرآن کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے کلنا ہم نے کہا قد یوز کرو لاخوری ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھار ماں کا کلیمہ تاخر کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا کون اصول وہی جو میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ جب ماں کے بعد مستر ذکر ہو تو یہ تاخر کے لیے بادو کے معنی میں آتا ہے تو یہ فرما رہے کما قوری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا مَعَ الْأُسْرِ بے شک تنگی کے بعد یہاں ماں کس کے معنی میں ہے بادو کے معنی میں کیوں کیونکہ ماں کے بعد اسر مستر ہے اسر کیا ہے مستر ہے اسی طرح ان نمال یہاں پر بھی ماں کے بعد اسر کیا ہے مستر ہے یہاں بھی بادو کے معنی میں تو قرآن کریم سے ایک انہوں نے استشاد پیش فرمایا کہ جناب وہاں پر بھی ماں کس کے بعد کس کے معنی میں استعمال ہوا ہے بادو کے معنی میں ان اسری یوسرا ان مال اسری یوسرا کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے فیحمل علیہ ہی بھی دلیل ما ذکرنا ممان شرطی لہذا یہاں پر ماہ کو بادو کے معنی پر محمول کیا جائے گا یا فیحمل علیہ ہی تاخر پر محمول کیا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے شرط کے معنی میں ذکر کر دی جو ہم نے شرط کے معنی میں ذکر فرما دی سمجھ آ گیا جی سمجھ آ گئی بات یا میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں اللہ عالم المرجع والمآب